اور نیچے لکھا ہے ہمیں ہمیں اجازت نہیں ہے تمہاری سفارش کرنے کی تم آپ اللہ کو پکارو ہمیں تمہاری سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ پکارتے رہیں گے اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر بے اثر دوسرا مطلب اور کم کم دل تمہارے پاس کیا رسول نہیں آئے تھے واضح کرائے لے کر بلا کہیں گے ہاں رسول تو آئے تھے لیکن ہم نے جٹلایا اور ہم نے توحید اختیار نہ کی کالو فد تو خاگنی نے جہنم کہیں گے پکارو نا ان بزرگوں کو جن کو پکارو ان بزرگوں کو پکارو نا تمہیں چھڑوائیں جن کو تم دنیا کے اندر پکارتے رہے اور ان کی وجہ سے پیغمبروں کی بات کو تم نے جٹلایا اور قرآن کو اور باقی کتابوں کو سکھلایا اب پکارو نا ان بزرگوں کو آئے تمہیں چھڑانے کے لیے سمجھ رہے ہو کالو سدو وہ کہیں گے پک پکارو تم سمجھا ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے ان کو پکارو تم لیکن ان کا اللہ فی الحال اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا آخرت میں اللہ تعالی کو یہ لگ لکھا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو پکار میں نہیں ہوگا اللہ فی دلال مگر محد بے اثر بالکل بیکار ہے یعنی کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جہنم سے نہیں نکل سکیں گے یہ ایک مسئلہ سمجھنا ہے بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ کافر کی کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی کافر کی کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی سمجھا کچھ علماء کا یہ خیال ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ لفظ ہے وما دعا کہ کافروں کا پکارنا محض بے اثر ہے بات نہیں ہے یہ دلیل ہے لیکن جمہور امت اس طرح ہے کہ یہ درست نہیں ہے اللہ پاک کافروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے کافروں کی دعا بھی البتہ یہ ہے کہ کافروں کی دعا جو قبول ہوتی ہے وہ وہ کیوں ہوتی ہے استدراج ہوتا ہے ان کو مہلت ہوتی ہے اور مومن کی دعا جو قبول ہوتی ہے وہ تقریباً مومن کی دعا جو قبول ہوتی ہے وہ تقریباً اور عزت کے طور پر اور کافر کی دعا جو قبول ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہاں، وہ بزرگ آخر میں نیند فرما رہے ہیں مومن کی دعا قبول ہوتی ہے تقریباً اور کافر کی دعا قبول ہوتی ہے بھائی کافروں کا جو بڑا ہے مقتدا اور پیشوا یعنی شیطان شیطان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے وہ الگ دے دی اللہ نے اس کی دعا منظور کی تھی نہیں کی تھی تو جب کافروں کے بڑے کی دعا قبول ہوگی تو کافروں کے دعا قبول ہونے میں کون تھا مانے ہے بات نہیں ہے اصل بات کیا ہے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے رب المومنین فقط نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے رب العالمین ہے رب المومنین فقط اللہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے حضرت صرف ایمان والوں کا نہیں ہے اس لیے اللہ سب کی دعا کیا کرتا ہے منظور کرتا ہے بات یہ بھائی یہ جو کھڑا ہے بما دعا کافی اللہ جواب جواب یہ تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے اس لیے اوپر لکھوایا ہے آخرت میں آخرت میں آج آخرت کی بات ہے آخرت میں کافروں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی دنیا کے اندر جب تک ہے تو ان کی بہت ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں بات سمجھ نہیں ہے بس ان رسول حیاتی دنیا کل میں نے جب خلاصہ کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ دو بار نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہے تسلی ہے دو بار سمجھ رہے ہو نبی علیہ السلام کو تسلیم کے لیے اور انعال نن فرس یہ پہلی تسلی کیا ہے حضرت آپ کو جو یہ شاعر خاہر کذاب مجنون وغیرہ کہتے ہیں آپ مجمون نہ ہوں اور یہ جو میں آ جا رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں میں ہر دور میں رسولوں کی مدد کرتا رہا ہوں آپ کی مدد بھی میرے ذمہ ہے بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان لایا زندگی دنیا کے دنیا کی زندگی کے اندر انفر فرو رسول آمنو پر لکھا ہوگا کچھ موسا علیہ السلام اور ان کے صحابہ کی تخصیص نہیں موسا علیہ السلام اور ان کے صحابہ کی تخصیص نہیں ہے سمجھا بلکہ ہم ہر دور میں اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں ہر دور میں ایمان والوں کی مدد کیا کرتے ہیں سمجھا بجوم یقوم الاشہاد اس کے دو مطلب ہیں کتنے مطلب ہیں پہلا مطلب ہے تو یوم یقوم جو ہے یہ معطوف ہے الحیات دنیا کس سر معطوف ہے ہاں مدد کرتے ہیں زندگی دنیا میں اور مدد کریں گے جس دن کے کھڑے ہوں گے اشہاد جس دن کے قائم ہوں گے اشہاد یعنی کیا مت کے دن اس دن بھی ہم کیا کریں گے مدد کریں گے کیا بلا ہے مدد کرتے ہیں زندگی دنیا میں بھی اور مدد کرتے ہیں کب آپ میں بھی یوم یقوم اشہاد ایک مطلب دوسرا مطلب کہ یہ اللہ کو حاصل بار دن کے قبیلے سے ہے یوم یقوم الشہاد کا فعل مقدر ہے نر ہم کیا مقدر ہے اب منع کرو بے شک البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان لایا زندگی دنیا میں اور رحمت کریں گے ہم جس دن کے کھڑے ہوں گے شہاد جس دن کے کھڑے ہوں گے گواہ گواہ جس دن کھڑے ہوں گے اس دن ہم کیا کریں گے رحمت کریں گے نہ ہم چل مقدر ہے نہ ہم فیل عامل مقدر ہے اور رحمت کریں گی ہم جس دن کے کھڑے ہوں گے اشہاد گواہ کھڑے ہوں گے کون سے گواہ مراد ہے فرشتے نام اعمال لکھنے والے فرشتے لکھا ہے فرشتے نام اعمال لکھنے والے اس دن بھی ہم مدد کریں گے رحم کریں گے جو ملا جنف بیان جو الاشہاد بجانے ہے اور یہ کمرہ اولا چلتا ہے پہلا نتیجہ ان لوگوں کا جس دن کے لیے نفع دے گا ظالمین ظلم کرنے والوں کو ظالمین کے نیچے بحم المشرقون اب ابن کثیر بحم المشرقون اب ابن کثیر ظلم کرنے والوں یعنی شر کرنے والوں کو ماں دیرا تو بہانے ان کے معذرت کا مانا بہانے وہ جو بہانے بنائیں گے یا اللہ ہم بھول گئے ہمیں واپس کر یہ ہوا کوئی بہانے قبول نہیں ہوں گے جس دن کے نہیں نفع دیں گے شرک کرنے والوں کو بہانے ہوں گے بالا ہو ہمرا خانیہ چلتا ہے دوسرا کمرا اور واسطے ان کے لانت ہوگی تیسرا کمرہ اور واسطے ان کی برائی ہوگی دار کی جس گھر میں وہ جائیں گے یعنی جہنم اس کی برائی کتنے کمرے ہو گئے اور نہیں نفع دیں گے اور واسطے ان کے لانت ہوگی دوسرا کمرہ تیسرا کمرہ اور واسطے ان کی برائی ہوگی دار آخر کی رسولنا پر زبردست سوال ہے طرف دیکھو گے اوپر دیکھو سوال ہے زبردست اللہ فرماتے ہیں ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں حالانکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والے بیچارے پیچھے جا رہے ہیں دنیا کے اندر پیغمبروں کو قتل کیا گیا نہیں کیا گیا آئے گا انشاءاللہ ایک دن کے اندر چالیس پیغمبروں کو قتل کیا بنی سریلیوں نے یہودیوں نے اسی طرح کا کریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو پیغمبروں کو قتل کیا گیا ایمان والوں کو ستر صحابہ جو ہیں وہ عہد میں شہید ہوئے ستر صحابہ دیر معاونہ میں شہید ہوئے علاوہ کے کتنے شہید ہوئے بیچارے تو اللہ کہتا ہے میں مدد کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے مکے کو ڈر سے چھوڑ کر مجھے وغیرہ چلے گئے جان بچائی جا رہا اس کا کیا لگا ہے بات سمجھ ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ نصرت کا وعدہ ہے اس کا وعدہ ہے اب نصرت کی کئی صورتیں ہیں نصرت کی ایک صورت یہ ہے کہ مومنین اور مشرقین کا جہاد ہوئے مومنین غالب ہو جائیں اور مشرقین کو مار دھار کر ختم کر دیں ایک صورت یہ ہے ایک صورت یہ ہے کہ تغمبر کو حکم ملے کہ تم اپنے جماعتیوں کو لے کر اس علاقے سے نکل جاؤ بعد میں ہم ان پر عذاب نازل کریں گے چنا حضرت اپنے حود علیہ السلام خالیہ علیہ السلام لوت علیہ السلام ان کے ساتھ ایسا ہوا یہ لوگ چلے گئے بعد میں ان پر عذاب آیا ایک صورت یہ ہے کہ پیغمبر فوت ہو جائے وہ مومنین شہید ہو جائے فوت ہو جائے بعد میں اللہ ان سے بدلا لے گئے سمجھ رہے ہو تو نصرت کا وعدہ ہے اور نصرت کی آگے متعدد صورتیں ہیں کیا ہے ہر صورت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جب حکمت ہوتی ہے مغلوب کرنے کی تو اللہ پاک ایمان والوں کو ان سے لڑنے کا حکم دیتا ہے وہ کافر جو ہے وہ قتل ہوتے ہیں تہ تیب ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مومن کو اور مومنین کو اور پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ وہ چلے جاتے ہیں بعد میں ان کو ہلاک کیا جاتا ہے اور بعض اوقات وہ دنیا سے فوت ہو کر چلے جاتے ہیں بعد میں اللہ ان سے بدلہ لیتا رہتا ہے سمجھ رہے ہو ان سوروں کا عبارت ہے آپ کے پاس اما بل بات ہے اما بالغمان ہوتی ہے اما بلغل بات ہے یا تو غلبہ دیتے ہیں امبیا کو اور مومنین کو کفار پر اول انتقام بادہ نجاتل مومنینا اول انتقام بادہ نجاتل مومنینا یا ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں میں ان کو کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ وہ چلے جاتے ہیں بعد میں ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں جب بدلہ لینا بعد نجات مومنین کے اول انتقام بادہ وفات ہیں یا ان کی وفات کے بھی بدلا لیتے ہیں پیغمبر فوت ہو گئے وہ مومنین شہید ہو گئے فوت ہو گئے پھر ان سے بدلا لیتے ہیں وہ ابن کا سمجھ رہے ہو اب کرو مانا موسل خدا حضرت اب دلیل نقلی آ گئی ہے سورت میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دلیل نکلی آئے گی سمجھا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اور البتہ تاکہ عطا فرمائی ہم نے موسا علیہ السلام کو خدا الہدا ہدایت نامہ یعنی اس سے مراد کیا ہے صحف و کتاب تورات ہے یہ بھی صحیح ہے دو کال ہے ایک یہ کہ سمراج کتاب ہے اور ایک یہ کہ سمراج موجات صحب اور شرائع ہے کتاب کا ذکر آگے آ رہا ہے اور البتہ تاثیر دی ہم نے علیہ السلام کو ہدایت نامہ یعنی وہ چیز جس کے ساتھ ہدایت حاصل کی جاتی ہے وہ کتاب تو رات ہے حضرت <clears throat> پیچھے اصطلاحات میں دلیل کی مثال گزر رہی ہے یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے جہاں ہے غلط آتے خل ہدا ہدایت نامہ ہم نے دیا اور بنی اسرائیل کی ابتدا کے اندر ہے وہ آتے موسل کتاب آ اللہ ہو ہدا موسل ہدا ہے نا یہاں اور وہاں چاہے وہ جالنا ہو ہدا لے بنی اور اس میں مضمون چاہے اللہ دونی وکیلا وہی بات آ گئی کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو ہدا فرمایا ہدایت نامہ کتاب دی اس کتاب میں یہی مسئلہ تھا کہ پکار کے لئے کون ہے پکار کے لئے کون ہے اور البتہ کافی عطا فرمائی ہم نے موسا علیہ السلام کو ہدایت نامہ جانی یعنی کتاب اور رکھنا بنی اسرائیل الخط خدا کا مانا موجدات سوپ اور شرائط بھی ہے اور بارش کیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا ہدوم و ذکرا الباب ہدوم و ذکرا الباب میری طرف دیکھو حضرت یہ لفظ بار بار آئے گا پھر میں نہیں سمجھا سکوں گا ذرا توجہ کرو سمجھ لو بات قرآن پاک ہو گئے یا تورات یا انجیل جو بھی ہے <clears throat> جو انسان ان کتابوں کا علم حاصل کرے گا وہ کتابیں اس کے لیے ہدا اور رہنما بنے گی جو ان کا علم حاصل کرے گا وہ ان کے لیے کیا بنے گی رہنما بنے گی کتاب مثلاً قرآن پاک قرآن کا جو انسان علم حاصل کرے گا قرآن اس کے لیے کیا بنے گا خدا اور اس کے لیے رہنما بنے گا قرآن اس کو راستہ دکھائے گا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے لیکن خیال کرو ذرا جب انسان اس پر کرے گا عمل کیا کرے گا ہاں تو پھر اس کے لیے نجات ہوگی کیا ہوگی اور وہ قرآن بنے گا اس کے لیے ذکر اور بنے گا نصیحت کیا بنے گا اور بنے گا نصیحت اور بنے گا رحمت کیا بنے گا نصیحت بنے گا تذکرہ بنے گا ذکر بنے گا اور رحمت بنے گا کیونکہ قرآن کا علم تو حاصل ہو گیا قرآن نے ہدایت بھی دے دی رہنمائی کر دی اب آگے عمل کرے گا اس کے مطابق تو قرآن رحمت بنے گا جنت ملے گی اگر عمل نہیں کرے گا تو قرآن رحمت بھی بنے گا اور جنت بھی کچھ سمجھ آیا نہیں آیا پھر عرض کر رہا ہوں کوئی انسان اگر قرآن کا علم حاصل کرے گا تو قرآن اس کے لیے کیا بنے گا ہدا اور رہنما قرآن اس کو رہنمائی کرے گا اب آگے اس کی مرضی اس پر عمل کرے یا اگر عمل کرے گا تو قرآن اس کے لیے ذکر اور رحمت بنے گا اگر عمل نہیں کرے گا تو ذکرا اور رحمت بھائی ابو جہل والوں کو قرآن کا علم تھا نہیں تھا لیکن انہوں نے عمل نہ کیا جہنم میں چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ اور تعالیٰ وغیرہ نے عمل کر لیا وہ جنت میں چلے گئے کچھ سمجھ آیا ہے اس لیے جہاں بھی یہ لفظ آئے گا خدا کا لفظ آئے گا وہاں نیچے لکھا ہوگا علم لکھا ہوگا ہاں؟ علم کا یعنی علم کے لحاظ سے قرآن اور وہ تورات کیا کی ہوگا جو بھی اس تورات کا علم حاصل کرے گا تورات اس کے لیے کیا بنے گی خدا اور رہنما بنے گی ہاں ذکر اس وقت بنے گی جب عمل کرے گا عمل کرے گا تو کیا بنے گی کیا بنے گی نصیحت نامہ اس تورات کے ذریعے اس کو نصیحت ملی ہے اگر عمل نہیں کرے گا تو تورات ذکر اب دیکھو یہ فرق عرض کر رہا ہوں ہدن اور ذکر کا ہدن کے نیچے ہے علم اور ذکرا کے نیچے ہے ہدم و ذکر الباب وہ رہنما تھی علمن علم اور نصیحتی عمل الباب ایک فرق ہے دوسرا فرق طرف دیکھو ہدا کا معنی ہے ہدایت دینے والی بذات خود رہنما بذات خود اور ذکر ہے کہ تورات سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کے اندر جو مسائل مذکور تھے سوز ابراہیم وغیرہ ان کو اس تورات نے یاد دلا دیا کیا کر دیا پہلے مضامین جو تھے کتب سابقہ کے مضامین تورات کے اندر ان کو ذکر کرتے تھے ان کو کیا کیا گیا یاد دلایا گیا بھولے ہوئے مضمون کو یاد دلا دیا گیا جس طرح کے قرآن پاک کے اندر وہ باتیں مذکور ہیں جو تورات میں مذکور تھی وہ سن رہے ہو تو قائد کے متعلق تو عید کے بارہ کے اندر جو باتیں تورات میں تھی قرآن میں بھی وہی باتیں موجود ہیں قرآن نے آ کر تورات کی بھولی ہوئی باتیں یاد دلا دی ہیں تو اسی طرح تورات نے آ کر کتب سابقہ کی باتوں کو کیا کر دیا یاد دلا دیا اب تمہارے پاس یہ فرق لکھا ہوا ہے حاشیہ پر کہیں ہودن فی پردن دلا کہاں نیچے نیچے بالکل آخر میں ہے حاشیہ نیچے سب کے آخر میں نیچے سب کے آخر میں دو لکیروں کے نیچے نظر آ رہا ہے بالکل آخر میں ہاشیا منا ہو دن دلائل فی لفظ سے ہی دلائل جکرا ذکر مذکرات قطب القتب آتے بعد بادان سارا وہ یاد دلانے والی ہے ان باتوں کے جو کتب متقدمہ میں تھی بعد اس کے جو وہ بھول چکی تھی کبیر کا حوالہ ہے اس کا حوالہ ہے کبیر کا کرو منا ہدوں و ذکر وہ ہدایت نامہ تھی علم اور نصیحت تھی لے الباب سے عقل کے اب میری طرف دیکھو یہ بات بھی بار بار آئے گی سمجھ لو بات اللہ کہتے ہیں کہ وہ تورات ہدوں و ذکر تھی اول الباب کے لیے جن کے لیے سارے جہان کے لیے تھی یا صرف عقل والوں کے لیے اس علاقے کے جتنی انسان سے سب کے لیے یا صرف الباب کے لیے اب قرآن عقل والوں کے لیے صرف آیا یا سارے جہان کے لیے آیا ہے تو پھر سے سلے اول الباب کی تخصیص کیوں ہے جواب جواب یہ ہے کہ جس طرح پرانے پاک کے شاگرد دو قسم ہیں کچھ وہ ہیں جو قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو قرآن پاک سے فائدہ حاصل ہے توجہ ہی نہیں کرتے قرآن سنتے ہی نہیں یا فائدہ بھی حاصل نہیں کرتے اسی طرح کے شاگرد بھی کتنی قسم تھے دو قسم ایک وہ تھے مستفیدین جنہوں نے استفادہ کیا اور فائدہ حاصل کیا اور کچھ وہ تھے غیر مستفیدین جنہوں نے تورات کی طرف کوئی توجہ نہ کی تورات آئی تو ساروں کے لیے تھی لیکن استفادہ وہ لوگ کریں گے جو عقل والے ہیں جو سمجھدار تھے انہوں نے تورات کو اپنے سینے سے لگایا اور اس پر عمل کیا اور نجات حاصل کر لی وہ ہے اصل سمجھ رہے ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ان انفی خلق سماوات دے وقت لاطل نہارے لگایا بدن اس کے اندر نشانات ہیں عقل والوں کے لیے اللہ جب قرون اللہ قیام مالا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار ربا تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا اللہ کہتا ہے یہ عقل والے لوگ جو ہیں سمجھدار لوگ یہی نفع حاصل کریں گے سمجھدار وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے بات سمجھی ہے جہاں بھی وہی بات ہے لے الباب مستفی ہے ہاں استفادہ کون کریں گے عقل والے بس عقل والوں کے فصبر ان اللہ حکم حضرت اب دوسری تسلی آ گئی کتنی تسلی ہے علیہ السلام کے لیے دوسری تسلی ہے میری طرف دیکھو بات سمجھا دو پھر ان شاء اللہ ہیں یہاں اصول اربا حوض کا بیان ہے اصول اربا کامیابی کے چار اصولوں کا بیان ہے لکھا ہے تمہارے پاس تمہارے پاس لکھا ہے اشفال اربا کیا لکھا ہے کہاں لکھا ہے تسلی تسلی ہے اور پھر طرح کو سمجھ لے بات اللہ پاک نے نبی علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ آپ کو یہ شاعر شاہر کذاب کہتے ہیں آپ ان کی باتوں کو برداشت کرو ان کی باتوں کو اور میری تصویر و حمد میں مشغول رہو ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرو کامیابی کے لیے چار شغل آپ کو بتائے گئے شغل صبر شغل تصویر شغل تحمید شغل استغفار چار شغل بتائے گئے کہ آپ اپنے آپ کو استفار تصویر حمد اور صبر میں مشغول رکھو اور ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرو آپ کامیاب اب دیکھو حسبر ان اللہ حکم حسبر پر کیا لکھا ہے حضرت تسلی دو لکھا ہے اور کیا لکھا ہے شوہر لکھا ہے اور ہاں۔ اچھا اب دیکھو فصبر ان انباد اللہ پس صبر کرتے رہو آپ ان انباد اللہ بے شک وعدہ اللہ پاک کا کون سا وعدہ نصرت و غلبے کا نصرت و غلبے والا وعدہ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بالکل سچا ہے حضرت اللہ کا وعدہ نصرت والا سچا ہے ہے تسلی نا سچائے لمبے کا چل کا ہے سمجھا استفار اور معافیا مانگتے رہو آپ لے زمبے کا اپنے گناہوں کی بجہ کمی در کمال صبر بجہ کمی در کمال صبر خبر کا وہ درجہ جو آپ کی شان عرفہ کے لائق ہے اگر اس میں کبھی کمی ہو جائے تو اس کے لیے سوکھا کرو اور معافی مانگو آپ اپنے گناہوں کی نا یہ مسئلہ بار بار آئے گا آج سمجھ لو سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اس بات پر کسی پیغمبر سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور پیغمبر ہو سارے پیغمبر معصوم عن الخطا تھے کیا تھے معصوم عن الخطا جب ان سے گنا صادر نہیں ہوتا تو پھر کیوں فرمایا گیا کہ اپنے گنا کی معافی مانگ حالانکہ نبی علیہ السلام تو گناہ گار ہے ہی نہیں سرے سے کچھ سوال سمجھایا ہے جواب جواب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء کرام علیہ السلامات و تسلیمات سے ایسا کام سرزد ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہوتا شریعت کے خلاف لیکن ان کی شان عرفہ کے خلاف ہوتا ہے ان کی یا وقتی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے یا وقتی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا گیا گناہ کیا کہا گیا حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے لیکن شان کیونکہ بالا اور بلند ہے تو ان کی شان کے لحاظ سے وہ کیا ہے گناہ تو سمجھ آیا ہے ورنہ کوئی گناہ سرد اس کو کہا جاتا ہے غلہ الانبیاء کیا کہا جاتا ہے غلہ الانبیاء بھی اس کو کہتے ہیں اور گمبے سوبری بھی اس کو کہتے ہیں زمد دے صورت گناہ سورت گنا کیا ہے حقیقت گناہ کچھ سمجھ آیا ہے جی جس طرح مقولہ مشہور ہے حسنات البرار سیئات آت حسنات البرار سیئات آت عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہ مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہاں عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں مقرب لوگوں کے ہاں ان کو کیا کہا جاتا ہے گنا کہا جاتا ہے مثلا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت مل جائے جنت مل جائے تو بڑے مقرب لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے کیا ہے یہ تو شرک ہے تم عبادت غیر اللہ کے لیے کر رہے ہو جنت کے لیے کر رہے ہو خدا کے لیے نہیں کر رہے سمجھ رہے ہو حسنات اور ابرار سے یہ آپ اور تو بہرحال انبیاء کرام سے کوئی گنا صادر نہیں ہوتا بعد اوقات ان کی شان عرفہ کے خلاف کوئی کام ان سے ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف بالکل نہیں ہوتا لیکن ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے یا وقتی مسئلے کے خلاف ہوتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے ال کیا کہا جاتا ہے ذلات المبیا اور یہاں مراد ہوئی ہے اب حاشیے پر یہ بین فطور لکھا ہوگا مما جو ادو بن نسبت علئے کا دمبن لکھا ہے تو بولو صحیح بولو صحیح ہاں؟ بس ٹھیک لکھا ہے اور کیا بن نسبت علیہ کا زمبن و علم یقن ہو و علم یقن ہو ادرو المعانی اللہ معلومی رحم اللہ کے لفظ ہیں بن نسبت علیہ کا زمبن حضرت آپ کی شام کے لحاظ سے وہ کیا ہے زمب ہے آپ کی شان کے لحاظ سے وہ کیا ہے زمب ہے وہ علم یا ہو اگرچہ حقیقت وہ زمب نہیں ہے گناہ نہیں ہے وہ سب حمد رب کا حضرت یہ شغل نمبر تین ہے تسبیح کا شغل ہے کس کا شغل ہے تسبیح کا اور پاکیاں بیان کرتا رہتا ہوں سمجھا کل میں نے کا مانا سمجھایا ہے یاد ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اعتقادن و قولن و عمل اما لا جلی کو ہی سمجھا کہ ہاں اور پاپیاں بیان کرتا رہے تھے نز ربا کا اما لا جلی کو بے جلال دکھائی دے ربا کا اما الجلی کو بے جلال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور ان کی شان کے مناسب جو چیز نہیں ہے اس سے اس کو پاک سمجھو بے حمد رب کا شغل نمبر چار شغل تعمیر ہے سات تعریفوں اپنے پروردگار کے اپنے پروردگار کی تعریفیں کرتے رہو بلاشیے ول انکار بلاشیے بل انکار شام اور صبح کو شام اور صبح کو کیا مطلب ہے شام اور صبح کو نیچے لکھا یعنی الگ دوام یعنی ذکر ہے شام اور صبح کا مراد کیا ہے دوام جس طرح ہم کہتے ہیں میاں فلانا بندہ صبح شام میرے پاس آ رہا ہے کیا مانا یعنی ہمیشہ آتا ہے جہاں جی مانا ہے میں بلاشی بل انکار شام اور صبح کو یعنی یعنی عالد دوام سمجھ رہے ہو دین آج تو وقت تھوڑا ہوا ہے ماشاء اللہ آخر دعوانا الحمد للہ إن إن الذين يجادلون في في آيات الله بغير سلطان أتاهم صدرهم إلا كبر ما هم بالله إنه هو السميع البصير سورہ مومن میں میں مقبل دو جگہ پر کردار کا ذکر آیا ہے پیش کی پہلے دن سبق میں آیا تھا ما جو جا دل وسی آیا اللہ کافاری اور دوسرا کل آیا تھا پڑھا تھا اللہ دینا جدا دلون فی آیا اللہ جبر سلطان بہرحال جدال کا ذکر جو ہے وہ دو دفعہ بلکہ تین دفعہ آ چکا ہے اب یہاں سے اس جدال کی علت بیان ہو رہی ہے جدال کی علت بیان ہو رہی ہے تو یہ جدال کیوں ہو رہا ہے یہ لوگ کیوں جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں در حقیقت ان کے دلوں کے اندر تکبر ہے کبر ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نبی علیہ و تسلیم کے تابع ہو گئے تو ہمارے قبر اور ہماری بڑائی اور ہماری چودراہٹ جو ہے یہ ختم تابعیت نہیں چاہتے یہ مطبوعیت چاہتے ہیں یہ اس لیے آپ کی بات کو نہیں قبول کرتے اور اللہ کی آیات میں گجرتے ہیں <coughs> آواز صحیح نہیں آ رہی آیات اللہ ان لدینوں کے نیچے لکھا ہے اب یہ زجر ہے ان کو جدال پر لیکن اصل علت بھی جدال کی بیان ہو رہی ہے کہ یہ متکبر ہیں اصل کے اندر بے شک وہ لوگ جو جا دے فی آیات اللہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں فی آیات اللہ پر حضرت دو باتیں سمجھنی ہیں ایک تو فی آیات اللہ کے لیے طریقہ اقتباد اول ہے اقتباد اول کل بھی پڑھا ہے اس سبق کے اندر کہ یہ بات عقل ہے آیات اللہ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں یہ کسی انسان کی بات میں جھگڑا ہو جائے تو الگ بات ہے خدا کی آیات میں جھگڑتے ہیں خدا کی آیات میں جھگڑنا جو ہے یہ باعث عقل ہے انسان سمجھدار آدمی جو ہے عقل والا آدمی اللہ کی آیات میں کبھی جھگڑا نہیں کرتا فی آیات اللہ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں آیات سے مراد کیا ہے لکھا ہوگا اوپر نیچے یا ہاشیے پر دیکھو اب دلہ الا سبحان ہو دلا سبحان ہو اللہ کی نف بہا الا توحی دہی دلا الا سبحان ہو اللہ کی نفہ اعلیٰ توحی اللہ سبحان ہو بتا سے دلائل وہ جو اللہ نے انہیں اپنی توحید پر کھڑا کیا ہے وہ کوتباہ المزالہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتب منزالہ مراد ہیں اب روح المانی اللہ معلوسی رحم اللہ کی بارت ہے بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان استباد نمبر کیا طریقہ ہے ہاں وہ جھگڑنا جو ہے وہ بھی بلا دلیل ہے اول آیات اللہ اور نمبر دو وہ بھی بلا دلیل بغیر کسی عقلی نقلی دلیل کے جو آئی ہے ان کے پاس ان فی صدور نہیں ہے ان کے سینوں کے اندر اللہ قبر تکبر ان کے سینوں کے اندر ہے قبر ان کے سینوں میں ہے تکبر اس وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کے تابع نہیں بننا چاہتے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حضرت کے مرید بن جائیں نبی مان لیں تو پھر تو ہم تابے ہو جائیں گے ہماری مطبوعیت ختم ہو جائے گی سمجھا اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں نہیں ہے ان کے سنوں کے اندر اللہ مگر تکبر ماں بالے گئی ہے کبر کیبر لکھا ہے لیکن اس سب کیبر کا نتیجہ کیا نکلے گا نہیں ہے وہ پہنچنے والے اس کیبر کو یہ کبر جو کرتے ہیں کہتے ہیں ہم بڑے ہوئے اونچے ہوئے یہ اس کو نہیں پہنچ سکیں گے ان کی مراد کبھی حاصل نہیں ہوگی نہیں ہے وہ پہنچنے والے اس کو فستا فستا کے نیچے لکھا ہوگا علاج دفاع شر اچھا جی ان فی سدور ہم کے نیچے ایک لفظ مجھ سے بھول گیا وہاں لکھا تھا سباب جدال ان فی سدور ہم کے نیچے ہاں، جدال کا سبب کیا ہے جدال اور جھگڑنے کا سبب یہی ہے تو ان کے دلوں میں کیبر ہے اب سستا شر کہ ان کے شر کے دفاع کرنے کا علاج کیا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ فرماؤ تس پناہ مانگو آپ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ سے پناہ مانگو کس بات کے اندر کس بات میں پناہ مانگو اللہ سے فی اقفاء نارہم ہے سارے رہے ہیں ان کے سمجھا تھی آگ بجھانے کے اندر انہوں نے جو شر و فساد کی آگ لگائی ہوئی ہے رات دن مکے مکرمہ کے اندر فساد بپا کیا ہوا ہے انہوں نے اور لوگوں کو آپ سے بدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو تکلیفیں اور مصیبتیں اور ایزائیں دے رہے ہیں صحابہ کو مار رہے ہیں اور ان کو ایزائیں دے رہے ہیں یہ جو انہوں نے آگ بھڑکائی ہوئی ہے اس آگ کے بجھانے کے اندر آپ اللہ کو ملا سب پناہ مانگو آپ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ پہ فی اقفائے فی اقفائے نارے سمجھا ان کی آگ بجھانے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اور اس نے لکھا ہاشیہ نمبر حاشیہ نمبر دو دیکھو حاشیہ نمبر دو کھڑا ہے تمہارے پاس حاشیہ نمبر دو دیکھو یعنی اگر کسی وقت بشریت کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے تو اللہ تعالی کے ساتھ پناہ مانگنا غصہ ہوا ہے اللہ سے پناہ مانگنا مقصد یہ ہے حضرت مولانا رحم اللہ یہی فرماتے ہیں کہ حضرت وہ جو جھگڑا کرتے ہیں یہ تکبر ہے ان کے دلوں کے اندر اس لیے جھگڑ رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں صبر فرما اور کر پڑا تھا پھنس گئے نواز اللہ کو اور اگر کبھی غصہ آ بھی جاگے چونکہ آخر انسان ہے بندہ تو پھر فخت بلہ اللہ سے پناہ مانگا کرو غصے کے شر سے بچنے کے لیے یہ مولانا رحم اللہ کی توجہ ہے اور بقیہ مفسرین وہی توجہ کرتے ہیں جو درمیان بین سکون بھی لکھی ہے کہ انہوں نے جو مکہ مکرمہ کے اندر جو انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے صحابہ کرام کو الگ تنگ کر رہے ہیں آپ کو الگ تنگ کر رہے ہیں ہر وقت پریشان کیا ہوا ہے ان کے شر سے اللہ سے پناہ سمجھ رہے ہو کل کتنی توجہ ہو گئی دو آگے بھی لکھا ہے بس ٹھیک ہے <clears throat> دو باتیں میں نے سمجھا دی ہیں مانا ست سید بلّہ پناہ منگو سات اللہ صاحب یہ حضرت جملہ تالی لیا ہے چاہے اللہ تالی لیا مقبل کی اللہ اللہ سے پناہ مانگو کیوں اس لیے کہ بے شک وہ اللہ صاحب صرف وہی ہے سننے والا لے اقوالکم السلام اقوالکم تمہاری باتوں کو سننے والا البیر دیکھنے والا لے احوالکم تمہارے ہر ہر حال کو دیکھنے والا ہر ہر بات کو سننے والا صرف اللہ ہے اس لیے اسی کی طرف توجہ فرماؤ لخل کسما بات اکبر من خلق الناس حضرت مجادلہ تو وہ کرتے تھے سمجھو بات وہ جو جھگڑتے تھے اللہ کی آیات کے اندر جدال اور مجادلے کا اصل سبب تھا انکار قیامت کیا تھا کیونکہ وہ قیامت کے منکر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے منکر تھے اس لیے وہ جو مرضی آتی کہہ دیتے جھگڑنے لگ جاتے پیغمبر کی بات کو نہ مانتے الٹا پتھر مارتے گالیاں دیتے صحابہ کو تنگ کرتے تھے تو اس لیے اب اصل علت کا ذکر ہے اور قیامت کا بیان ہے دعوی قیامت آگے آ رہا ہے دو آیات بعد ان آتی اللہ ریب بلا ولیکن اختر اللہ لا یؤمنون اور یہ اس سے پہلے دو دلیلیں ہیں ایک دلیل علمی ہے اور ایک دلیل لمی ہے ایک دلیل کنی اور ایک دلیل لمی ہے پہلے یہ ایسے واضح کر لو پھر انشاءاللہ یہ میں دلیل اور لمی سمجھاتا ہوں لخل خود بات من خلق الناس دلیل انی برائے ثبوت کیا مت دلیل انی برائے ثبوت البتہ ابتدا ان پیدا کرنا آسمانوں کا خلق کا ابتدا لکھا ہے البتہ ابتدا پہلی بار پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمینوں کا اکبر و من خلق الناس یہ بڑا ہے بڑا کام ہے دوبارہ پیدا کرنے لوگوں سے خلق خلق الناس کے نیچے دوبارہ لکھا ہے ہاں، البتہ پہلی بار پیدا کرنا آسمانوں اور زمینوں کا یہ بڑا کام ہے دوبارہ پیدا کرنے لوگوں سے اللہ فرماتے ہیں انسان تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا بڑا کام ہے یہ اتنی بڑے آسمان میں نے بنا ڈالے اتنی بڑی زمینیں میں نے بنا ڈالی تو کیا میں انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا سمجھا نا بھائی انسان کا دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے بڑا کام ہے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنا جب میں نے آسمان زمین پیدا کر ڈالے ہیں تو انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں البتہ ابتدان اور پہلی بار پیدا کرنا آسمانوں اور زمینوں کا یہ بڑا کام ہے اور مشکل کام ہے من خلق اللہ سے دوبارہ پیدا کرنے لوگوں سے لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں سمجھتے نہیں جانتے نہیں سمجھتے کیوں نہیں سے جانتے باوجہ عدم غور کے باوجہ غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے اس لیے اس بات کو نہیں سمجھتے سمجھ لو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوبارہ اور پہلی بار پیدا کرنا دونوں برابر ہیں دونوں کیا ہیں اس کے ہاں اس کی قدرت کے سامنے پہلی بار اور دوسری بار یہ کوئی ان کا فرق انسانوں کے اندر جو ہے یہ فرق ہے کہ ایک چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے دوبارہ اس کو بنانا کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے کیونکہ ایک چیز جب پیدا ہوگی تو اس کا بنانا آسان ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں لخلک الناس اکبر لخل السماوات والارض اکبر و خلق الناس یہ ہمارے لحاظ سے فرما رہے ہیں کس کے لحاظ سے انسانوں اور مخلوق کے لحاظ سے فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں اے مخلوق تمہارے تمہارے لحاظ سے جو قانون ہے کہ ایک چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوبارہ بنانا کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے تو اتنی بڑے آسمان زمینیں میں نے بنا ڈالی تو میں انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا دوبارہ پیدا کرنا انسان کا آسان ہے اور اتنی بڑی مخلوق کا بنانا چاہے مشکل ہے تو جب اتنی بڑا کام میں نے کر ڈالا تو انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں ورنہ میرے لحاظ سے تو پہلا اور دوبارہ سب برابر ہے سب کیا ہے برابر ہے ہاں البتہ میں اور پہلی بار پیدا کرنا آسمانوں اور زمینوں کا یہ بڑا کام ہے اور مشکل کام ہے دوبارہ پیدا کرنے لوگوں سے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے نہیں جانتے نہیں سمجھتے بابجا بابا آدمی غور کے بما جس وما بلدیر دلیل لمی برائے ثبوت قیامت دلیل لمی برائے ثبوت قیامت اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا اندھا اور دیکھنے والا برابر مشرق ہے اندھا اور مبحد ہے بصیر اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا عام آپ باوجہ نہ سمجھنے کے اور البصیر بل کے باوجہ سمجھنے کے مبحث جو ہے اس نے اللہ کی بات کو سمجھ لیا تو وہ بمن کس کے ہو گیا بصیر کے اور مشرق کیونکہ اللہ کی بات کو نہیں سمجھا اس لیے وہ بمن گلے کے ہوا بلبینا اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کرتے رہے اچھے ولل مسیو اور گنہ گار لاجیدہ ہے ولدین آمنو کے نیچے لکھا بوجہ ماننے کے بوجہ مومنین جو ہے انہوں نے مان لیا ولل مسیو اور گنہ گار مسیح کا معنی حضرت ہوتا ہے گناہ کرنے والا کیا کرنے والا لیکن یہاں مراد مطلب گنہ گار نہیں ہے یہاں شرک والا گناہ کرنے والا مشرق مراد ہے اس لیے آپ کے پاس لکھا ہوگا المشرق اد عباسی المشرق اد عباسی اور لکھا ہوگا اور بھی بات لکھی ہے القافار الفجار اد ابن کثیر رحم اللہ سمجھا نا کہ اور شرک کرنے والا کفر کرنے والے جھیٹ لوگ جو ہیں باوجہ نہ ماننے کے باوجہ مومنین باوجہ ماننے کے اور مسیح اور مشرق باوجہ نہ ماننے کے یہ برابر نہیں ہو سکتے پلی لما ادا بہت تھوڑا ہے وہ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو اے آما اور مسیح اے آما اور مسیح بہت تھوڑا ہے وہ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو تھوڑا مانا بادوم ہے تھوڑے سے مراد جہاں کیا ہے معدوم میں یعنی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی ان اب دعوی قیامت آ گیا کیا ہے دلیلوں کے بعد اب دعوی قیامت میں سمجھاتا ہوں بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے نہیں کوئی شک بیت اس کے لیکن اکثر لوگ لا جو نہیں مانتے یہ بات اس بات پر ایمان نہیں لاتے اور یہ بات نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے بوجہ آدم تدبر فی دلائل کے بوجہ آدم تدبر فی دلائل کے دلائل میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے اس لیے یہ بات نہیں مانتے میری طرف دیکھو اب اوپر دیکھو میں دلیل انی اور لمبی سمجھا کر پھر منتب کرتا ہوں یہاں ماشاءاللہ اللہ آپ حضرات کو تحفیر المنطق سے پڑھنے لگے ہو دلیل انی اور لمنی ہوگا سب کچھ اچھا سنو بات نہیں اوپر دیکھو میں تفصیل عرض کر کے پھر اجمال بھی عرض کروں گا آخر میں کھلا جس چیز کو حد اوسط ہم نے بنایا ہے جس چیز کو ہم نے کیا بنایا ہے حد اوسط علت ہوتی ہے نا جی، دلیل ہوتی ہے علت ہوتی ہے جس چیز کو ہم نے حد اوسط اور علت بنایا ہے یہ لفظ یاد کر رہے ہیں بھی اگر وہی علت ہے تو یہ دلیل لمی ہے یہ کیا ہے دلیل لمی اگر واقع وہ علت نہیں ہے تو یہ دلیل انی ہے یہ لفظ یاد کر لیتا ہے جس چیز کو ہم نے حد اوسط اور علت بنایا ہے اگر واقع وہی علت ہے تو یہ چاہے دلیل لمی اور اگر واقع وہ علت نہیں ہے تو یہ چاہے دلیل ہے اب میں مثال بھی وہی دے رہا ہوں میں اس کو واضح کر کے سمجھاتا ہوں ہم کہتے ہیں زید المحموم زید زید کو بخار ہے کیوں نہ متاثر الاخلاق ہے کیونکہ اس کے اخلاق اربا میں سے کسی خلط میں تعفن آ گیا ہے کیا آ گیا ہے وکل ما ہوگا وہ الاخلاق ہوگا محموم اور جس کے اخلاق میں تعفن ہو وہ محموم ہوتا ہے نتیجہ یہ کہ زید بھی چاہے محموم ہے زید المحموم میری طرف دیکھو بات سمجھو ہم نے دعویٰ کیا ہے حما کا کس کا حما اور بخار کا اور علت پیش کی ہے تعصن اخلاق دعویٰ کس کا کیا ہے ہما کا اور دلیل پیش کی ہے تعصن اخلاق اب ہم نے ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے پوچھا میاں ہم نے تو علت بنائی ہے بخار کی تعفن اخلاق آپ حضرات ہمیں بتاؤ کہ کیا باقی تعفن اخلاق علت ہے ہما کی یا کوئی اور علت ہوتی ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ باقی بات تمہاری درست ہے اخلاق علت ہوتی ہے کس کی تعفن اخلاق علت ہوتی ہے کس کی بخار کی تعفن اخلاق علت ہوتی ہے تو جس چیز کو ہم نے علت بنایا واقع میں بھی وہ کیا ہے علت ہے اس کو کہتے ہیں دلیل لمی لام کے ساتھ دلیل لمی لم کی طرف منصوبہ میں نے حقیقت شہر کی معلوم ہو جائے بات نہیں اب میں دلیل علم کی مثال دے رہا ہوں میں کہتا ہوں ہے المتاثر کے اخلاق میں سے کسی خلط میں تعفن آ گیا علت کیا ہے لے اللہ محموم چونکہ اس کو بخار کیونکہ اس کو بخار ہے تو کلو ماں ہوگا محموم ہوگا متاثر الاخلاق اور ہر وہ بندہ جس کو بخار ہو اس کے اخلاق میں تعفن ہوتا ہے گا غیر المتاثر الاخلاق اب ہم نے دعویٰ کیا ہے تعفن اخلاق کا کس کا اور علت بنایا ہے کس کو ہما اور بخار اب ہم نے پوچھا طبیبوں سے کہ میاں ہمیں بتاؤ کہ کیا ہما علت ہوتا ہے تعفن اخلاق کی تو انہوں نے کہا نہیں ہما جو ہے وہ تعفن اخلاق کی علت تعفن اخلاق ہما کی علت ہے اور ہما تعفن اخلاق کی علت نہیں ہے یہ دلیل انی ہے یہ کیا ہے دلیل مانا ہے علامت کیا مانا ہے سمجھے یہ بات اب میں آگے چل رہا ہوں ذرا سادے لفظوں میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں سنو بات شہ کی اصل جو علت ہوتی ہے اس کو دلیل لمنی کہتے ہیں شہ کی اصل علت جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دلیل اور شہ کی جو علامت ہوتی ہے اس کو دلیل انی کہتے ہیں سمجھا وہ میں نے اس لیے سمجھا دیا کہ تم نے کتابوں میں وہی پڑھا ہے اسی بات پر آؤں گا انشاءاللہ تم سادے لفظ یاد کر لو کہ شہر کی جو اصل علت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دلیل لمی اور جو شہر کی علامت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دلیل انی اب میں واضح کر رہا ہوں اوپر دیکھو بدن کے اندر اخلاق میں تعفن آیا کیا آیا تعفن اور بخار چڑھ گیا بدن گرم ہو گیا بدن کیا ہو گیا اب اندر جو تعفن اخلاق ہے وہ ہما اور بدن کے گرم ہونے کی علت ہے ہما کی علت ہے اور بدن کے گرم ہونے کی کیا ہے علت ہے اور اس کا سبب ہے اس لیے تعفن اخلاق دلیل لمنی ہے کیا ہے دلیل لمنی ہے اچھا پھر جب اخلاق میں تعفن آیا بدن گرم ہو گیا بدن کا گرم ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اندر تعفن ہے بدن کا گرم ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اندر کیا ہے تعفن ہے تو سما کیونکہ علامت ہے یہ دلیل انی ہے یہ کیا ہے دلیل انی ہے تعفن اخلاق اصل علت اور اصل سبب ہے بدن گرم ہونے کا وہ دلیل انی ہے اور بدن گرم ہونا یہ علامت ہے تعفن اخلاق کی یہ دلیل انی ہے میں اور مثال دیتا ہوں تم نے دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا کیا دیکھا دھواں سمجھتے دفان دکان دیکھا تم نے سمجھ تم سمجھ گیا کہ یہاں آگ جل رہی ہے اب آگ جو ہے نار یہ دفان کی علت ہے سمجھ رہے ہو نار جو ہے یہ دفان کی کیا ہے اصل سبب ہے نا علت ہے نا اگر نار نہ ہوتی تو دفان نہ ہوتا تو نار جو ہے یہ دلیل لمی ہے کیا ہے دلیل لمبی ہے اور دھواں دخان یہ دلیل امی ہے کیونکہ دخان علامت ہے اس بات کی جو نیچے آگ جل رہی ہے دخان علامت ہے اس بات کی جو نیچے کیا ہے آگ جل رہی ہے تمہیں آگ نظر نہیں آ رہی تمہیں تو دخان نظر آ رہا ہے تو تم نے دیکھا کہ دخان ہے تو ضرور نار بھی ہوگی تو نار علت ہے دخان کے لیے دخان علامت ہے نار کی کچھ سمجھ آیا ہے نار علت ہے سب کے لیے اور دخان علامت ہے نار کی تو نار چاہے دلیل لمی اور دخان چاہے دلیل یہ کچھ سمجھ آئی ہے بات پھر عرض کر رہا ہوں ایک لفظ یاد کر لو کہ اصل علت اور سبب وہ دلیل لمی ہوا کرتی ہے اور جو علامت ہوتی ہے وہ دلیل لمی ہوا کرتی ہے بات سمجھیں گے اب حدر ول مفی یہ دلیل لمی ہے قیامت کی قیامت کے لیے کیا ہے دلیل ہے وہ کس طرح دلیل ہے دلیل اس طرح ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ میں قیامت کیوں لائے گا اللہ پاک قیامت لائے گا تاکہ وفادار اور بے وفا تاکہ تابے دار اور نافرمان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے ان کے آمار کا ہاں کیا کیوں آئے گی تاکہ مومنین کو جنت مل دی جائے اور کفار کو کفار کو جہنم دی جائے سمجھا قیامت کی علت یہی ہے قیامت کی وجہ یہی ہے قیامت کا سبب یہ ہے کہ وفادار کو اور بے وفا کو نا فرمان اور فرما بردار کو اس کے عام کی کیا دی جائے جزا دی جائے یہ قیامت کا سبب ہے یہ قیامت کی علت ہے کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اس کے اندر اچھے اور برے کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا اچھے برے کا صحیح معنی میں پتہ کب لگے گا قیامت کے دن لگے گا تو قیامت لے آنے کا مطلب قیامت لے آنے کی وجہ قیامت لے آنے کی علت یہ ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے مومن اور مشرق برابر نہیں ہے تو جب مشرق اور مومن برابر نہیں ہے تو ان کو جزا ملنی چاہیے نا اپنے اپنے اعمال کی جزا اپنے اپنے اپنے اعمال کی ملنی چاہیے اور جزا کے لیے کیا ہے کیا مت ہے تو کیا مت یہ کیا ہے علت ہے سمجھ رہے ہو اس لیے تو کیا کہا گیا دلیل لیں اور لخل سماوات والا اکبر من خلق الناس وہ علت نہیں ہے قیامت کی وہ قیامت کی بلکہ وہ قیامت کی علامت ہے کیا ہے اس لیے اس کو دلیل انی کہا گیا کچھ سمجھ آیا ہے وہ علامت ہے اس لیے اس کو کیا کہا گیا دلیل انی اور بما جس طلع علاور جو ہے یہ کیا ہے ہلت ہے اس لیے اس کو کیا کہا گیا دلیل انی کا گیا اب آ جاؤ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين کل میں نے عرض کیا تھا کہ پرسوں کہ دعویٰ کتنی بار آئے گا تین بار لوپ ہوگا ایک بار خد اللہ مخلصین الدین میں آ گیا اور اب دوبارہ دعوے کا ذکر ہے وقال رب کو جنگلی بالکل میرے سر دیکھو ذکر دعویٰ ہے یاد ہے دعویٰ اول ہے ذکر دعویٰ ہاں، ذکر دعوے کا دوبارہ آ رہا ہے لیکن یادہ پہلی بار ہے کیونکہ یادہ کس کو کہتے ہیں دوبارہ ذکر کرنا تو یہ پہلی بار یادہ ہے آگے بھی یادہ آئے گا دوسری بار بھی وقال ربکم اور فرمایا ہے تمہارے رب اور تمہارے پروردگار نے ادعونی پکارا کرو تم مجھے لوگوں صرف مجھے پکارا کرو حضرت ادعونی پر یہ سمجھ لو کہ کالا ربوں کو ادعونی کے نزول سے پہلے مکے کا مشرف خدا کو بھی پکارا کرتا تھا مکے کا مشرق خدا کو بھی مسئلہ میں تفصیل سے گزر آیا ہے آئے ہو کہ مکے کا مشرق مصیبتوں میں خدا کو بھی پکارا کرتا تھا تو پھر تبارک و تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں مجھے پکارو پکار تو پہلے سے تھی تو جواب اس کا یہ کہ ادعونی کے اندر فقط دعا کی دعوت نہیں بلکہ توحید فی دعا کی دعوت اس کی دعوت ہے ہاں فقط دعا کی دعوت نہیں ہے کہ مجھے پکارو اس کا معنی یہ نہیں کہ میں مجھے پکارا کرو ادونی کا معنی نہیں کہ وہ دون وحدونی از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما از مدارے کو اور فرماتے ہیں پروردگار تمہارے صرف مجھے پکارا کرو خدونی گانا صرف مجھے پکارا کرو پکار کو میرے اوپر بند کر دو میرے سوا اور کسی کی پکار نہ کیا کرو اور عبارت کھڑی ہوگی حضرت ادونی کا من سلونی اور سلونی ہاں، مجھ سے سوال کیا کرو ادونی صرف مجھے پکارا کرو صرف مجھے مجھ سے ہی سوال کیا کرو لکم میں آپ پہنچتا ہوں تمہاری پکاروں کو میں آپ پہنچتا ہوں میں خود پہنچتا ہوں تمہاری پکاروں کو سمجھا درمیان میں کوئی وسیلہ اور واسطہ کوئی وسیلہ اور واسطہ نہیں ہے میں آپ پہنچتا ہوں تمہاری پکاروں کو یس بیرون آنے عبادت ہی نتیجہ ندال غیر اللہ لکھا ہے نتیجہ ندال غیر اللہ اللہ کے غیر کو پکارنے کا نتیجہ کیا ہے بے شک وہ لوگ جو بڑائی کرتے ہیں میری عبادت سے یس تک کا معنی میری عبادت سے بڑائی کرتے ہیں یعنی پکار کو میرے اوپر بند نہیں کرتے بخار کو میرے اوپر بند نہیں کرتے بے شک وہ لوگ جو بڑائی کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں میری توحیدی عبادت سے ضرور داخل ہوں گے جہنم کو دلیل ہونے والے مطلب دیکھو حضرت ادعونی کو بات مسئلہ اللہ میں یہ تفصیل پڑھائے ہو کہ دعا کا لفظ جہاں آتا ہے مفسرین کرام عبادت کے ساتھ اس کی تشریح کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن وہ عبادت کے ساتھ تشریح کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پکار اللہ پاک کے علاوہ غیر اللہ کی پکار شرط نہیں ہے اور جس طرح غالی کہتے ہیں سوال آیا تھا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کی عبادت شرک یہ مسئلہ راہ میں آیا تھا نا کہ غیر اللہ کی پکار شرک نہیں بلکہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے دلیل یہ ہے کہ جہاں بھی پکار کا ذکر آتا ہے مفسرین اکرام اس کا معنی عبادت کرتے ہیں تو وہاں میں نے جواب عرض کیا تھا کہ پکار اصل میں دو ہے ایک عادت کی اور ایک عبادت کی دعائے عادت اور دعائے عبادت ہم بھی تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا جی یہ بلانا ہمارا جو ہے جی، پورا بلانا اور پکارنا کون سا ہے عادت والا اور ایک غیر اللہ کو مشکل پوچھا حاجت روا سمجھ کر پکارا جاتا ہے وہ پکارنا کون سا ہے عبادت والا مفسرین کرام جہاں بھی دعا کا لفظ آتا ہے وہاں عبادت کا لفظ نکالتے ہیں ان کی غرض ہے دعائے عادت اور عبادت کا فرق کرنا دعائے عبادت اور عادت کا کہ دعائے عبادت غیر اللہ کے لیے شرک ہے اور دعائے عادت غیر اللہ کے لیے شرک نہیں ہے اور یہ دونوں موجود ہیں پرانے میں سمجھ رہے ہو نا